بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بے شمار درود و سلام اچھا آج کی اس علمی نشست کا آغاز میں ایک بڑی عام سی اور روز مرہ کی مثال سے کرنا چاہتی ہوں جی ضرور کیجیے ہم سب کی زندگیوں میں مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نئی مشین خریدتے ہیں فرض کریں کوئی نیا کافی میکر لے لیا یا کوئی واشنگ مشین ہی لے لیں بالکل تو ہم سب سے پہلے کیا ڈھونڈتے ہیں اس ڈبے میں ہماری نظریں کسی ہدایاتی کتابچے کی تلاش میں ہوتی ہیں جی ہاں وہ یوزر مینیول جس کے بغیر ہم کوئی بٹن نہیں چھیڑتے بالکل ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں قدم بقدم بالکل ایک دو تین کر کے بتا دے کہ کون سا بٹن کب دبانا ہے صحیح بات ہے یہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے بنی بنائی فہرستیں اور ہدایات درکار ہوتی ہیں یہ اور آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم جس تحریر پر بات کرنے والے ہیں نا وہ ہماری اس پوری سوچ پر مطلب اس بنی بنائی فہرستوں والی سوچ پر ایک بہت بڑا اور چبھتا ہوا سوالیہ نشان لگاتی ہے یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے واقعی آج ہم سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کے ایک شاندار مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک اس کے ایک انتہائی خاص مضمون کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں اور اس مضمون کا عنوان بھی تو بڑا کمال ہے نا جی اس کا عنوان ہی اپنے اندر ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہیں سمجھائے بغیر سمجھنے کا ہنر کیا بات ہے آج کی ہماری اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی کھوجنا ہے کہ زندگی کے جو پیچیدہ اور الجھے ہوئے مسائل ہیں وہ محض ان کاغذی ہدایت سے کیوں حل نہیں ہو سکتے اور حالات کا مزاج سمجھ کر خود سے فیصلے لینے کی صلاحیت کیوں اتنی اہم ہے بالکل اور دیکھیں یہیں سے اس مضمون کی اصل گہرائی اور خوبصورتی شروع ہوتی ہے ہم جس ہدایتی کتابچے کی بات کر رہے ہیں نا وہ مشینوں کے لیے تو بہت شاندار چیز ہے ظاہر ہے مشین تو مینوئل سے ہی چلے گی لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم زندگی کو رشتوں کو اپنے پیشوں کو اور اپنے مقاصد کو بھی ایک مشین سمجھنے لگتے ہیں ہم ہم انسانوں کو بھی مینوئل سے چلانا چاہتے ہیں جی مصنف نے اس تحریر میں زندگی کو ایک متحرک زندہ اور سانس لیتی ہوئی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے جب ہم میرا مطلب ہے جب ہم ہر قدم پر کسی لکھی ہوئی ہدایت یا کسی دوسرے کے اشارے پر انحصار کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے اندر موجود اس قدرتی شعور کو مار رہے ہوتے ہیں وہ شعور جو حالات کو پرکھنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے بالکل جسے ہم اپنے اندر سے ابھرنے والا فہم کہہ سکتے ہیں یا خود سے چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت یہی وہ طاقت ہے جو ایک انسان کو ایک مشینی پرزہ بننے سے بچاتی ہے صحیح یہ صلاحیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف کیا کرنا ہے کہ فہرست رٹ لینا کافی نہیں ہے بلکہ یہ جاننا زیادہ اہم ہے کہ کوئی کام کیوں کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جس ماحول میں کھڑے ہیں اس کا اپنا مزاج کیا ہے یہ جو آپ نے مزاج کا لفظ استعمال کیا ہے نا مضمون میں اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں بالکل بہت شاندار مثالیں ہیں بالخصوص پیشہ ورانہ زندگی سے جو کمال کی مثالیں مصنف نے چنی ہیں بظاہر وہ بہت عام سی لگتی ہیں لیکن ان کے اندر معنی بہت گہرے ہیں جیسے جیسے انہوں نے ایک ٹیلر ماسٹر یعنی درزی کی مثال دی ہے درزی کی مثال اب عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں درزی کا کام کیا ہے بس آنچ ٹیپ پکڑا جسم کی لمبائی چوڑائی کا ناپ لیا نشان لگائے اور کپڑا کاٹ دیا جی ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ سارا کمال اس پیمائش کا ہے بالکل سائز ٹھیک تو کپڑا ٹھیک لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ جو سچا اور ماہر درزی ہے اس کا کام آنچ ٹیپ سے تو محض شروع ہوتا ہے وہاں ختم نہیں ہوتا تو پھر وہ مزید کیا کرتا ہے وہ کپڑے کے ریشے کو اپنی انگلیوں سے محسوس کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کپڑے کی ساخت کیسی ہے اس کی بن میں کتنی لچک ہے یا کتنی سختی ہے پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ لباس کس موسم کے لیے سلوایا جا رہا ہے اور کس خاص موقع پر پہنا جائے گا یہ بھی تو اہم ہے نا بالکل لیکن ذرا اگر ایک درزی یہ کہے کہ میرے پاس تو بالکل درست سائز موجود ہے میں کیوں اس بات کی فکر کروں کہ پہننے والے کا مزاج کیسا ہے ہاں وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تقریب سے کیا لینا دینا میرا کام تو سلائی کرنا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ لباس تو بنا لے گا لیکن وہ ایک ایسا ہال ہوگا جو شاید جسم پر تو پورا آ جائے لیکن شخصیت پر پورا نہیں اترے گا جی بالکل وہ جچے گا نہیں مصنف کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایک ماہر ٹیلر ماسٹر لباس کے رنگ اور کپڑے کی نوعیت کے ساتھ ساتھ پہننے والے کی شخصیت کا مزاج بھی سمجھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کٹ یا کون سی سلائی اس شخص کی چال ڈھال کے ساتھ مطابقت رکھے گی اور ظاہر ہے یہ چیزیں تو کسی انچ ٹیپ پر نہیں لکھی ہوتی بالکل نہیں لکھی ہوتی یہ درزی کا اپنا مشاہدہ ہے اس کا خودکار فہم ہے اور یہی وہ ہنر ہے جو مطلب ایک عام کاریگر کو ایک ماہر فنکار بناتا ہے کیا بات ہے یعنی پیمائش تو صرف ایک خاکہ دیتی ہے اصل رنگ تو وہ مزاج سمجھ کر ہی بڑھتا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مضمون میں ایک میمار یعنی انجینئر کی بھی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے وہ بھی کمال کی مثال ہے آج کل کے دور میں تو انجینئر کے پاس دنیا کے بہترین سافٹ ویئرز آ گئے ہیں تھری ڈی ماڈل موجود ہیں وہ کمپیوٹر پر ایک شاندار نقشہ تیار کرتے ہیں جس میں ایک ایک انچ کا حساب ہوتا ہے تو کیا ایک معمار کے لیے صرف اس کاغذی یا ڈیجیٹل پلان پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے یہ بڑی اہم بات پوچھی آپ نے اگر میمار صرف ان لکیروں کا غلام بن جائے اور یہ کہے کہ میرے نقشے میں تو کوئی خامی نہیں ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے صحیح مضمون میں بہت خوبصورتی سے یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ایک ماہر میمار میز نقشے پر انحصار نہیں کرتا وہ زمینی حقیقتوں کو پڑے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں کرتا مطلب اسے مٹی کو دیکھنا پڑتا ہے بالکل اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ جس زمین پر وہ عمارت بننے جا رہی ہے اس کی مٹی کی نوعیت کیا ہے کیا وہ نرم مٹی ہے یا پتھریلی زمین ہے اسی حساب سے تو بنیاد کی گہرائی کا فیصلہ ہوگا ہاں ورنہ تو عمارت دھنس سکتی ہے صرف یہی نہیں وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس علاقے میں ہوا کا رخ عموماً کس طرف ہوتا ہے دھوپ کس زاویے سے پڑتی ہے اگر وہ ان زمینی حقائق کو اور ماحول کے مزاج کو نظر انداز کر کے صرف نقشے کی اندھی تقلید کرے گا تو اس کی بنائی ہوئی عمارت بظاہر تو شاید بہت خوبصورت لگے لیکن پہلے ہی سخت آندھی یا زلزلے کے جھٹکے میں اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جائیں گی بالکل ٹھیک کہا آپ نے یہ بات واقعی ذہن کے کئی دریچے کھولتی ہے یعنی لکھی ہوئی ہدایت خواہ وہ کتنی ہی کامل کیوں نہ لگے وہ اس وقت تک ادھوری ہے جب تک اس میں زمینی حقیقت اور اپنے مشاہدے کو شامل نہ کیا جائے جی اور اسی لیے ایک بڑھئی یعنی کارپینٹر کی مثال بھی دی گئی ہے اس میں ہاں وہ لکڑی والی بات جی ایک عام آدمی لکڑی کو صرف ایک بے جان ٹکڑا سمجھتا ہے لیکن ایک ماہر کارپینٹر لکڑی کی لمبائی چوڑائی کے ساتھ ساتھ اس کے ریشے کی سمت کو دیکھتا ہے وہ باقاعدہ لکڑی پر ہاتھ پھیر کر اس کی سختی اور اس میں موجود نمی کو محسوس کرتا ہے بالکل کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ریشے کے مخالف سمت میں آری چلائی گئی یا لکڑی کے مزاج کے خلاف اس پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ لکڑی چٹک جائے گی یعنی وہ خراب ہو جائے گی جی اور اگر ہم ان تمام پشاور افراد کو یعنی درزی معمار اور بڑھائی کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ان میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے وہ وہ کیا یہ کہ یہ سب اندھے پیروکار نہیں ہیں یہ کیا کرنا ہے کو تو جانتے ہیں لیکن کیوں اور کیسے کرنا ہے کو دل سے محسوس کرتے ہیں یہ مادے کی فطرت اور وقت کی ضرورت کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں صحیح یعنی جب انسان حالات کا مزاج سمجھے بغیر اور محض لکھی ہوئی پیمائش پر اندھا اعتماد کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں وقتی چمک دمک تو ہو سکتی ہے لیکن پائیداری اور روح بالکل نہیں ہوتی بالکل روح غائب ہو جاتی ہے اچھا یہ تو ہو گئی ان مہارتوں کی بات جو زیادہ تر بے جان چیزوں سے متعلق تھیں کپڑے اینٹ گارے اور لکڑی سے متعلق جی مزاج آشنائی کی ضرورت ہے تو ذرا سوچیں کہ جب بات جانداروں کی آئے گی اور پھر انسانی نفسیات کی آئے گی تو یہ معاملہ کتنا حساس ہو جائے گا بہت زیادہ حساس اور مصنف نے اس حوالے سے جو مثالیں دی ہیں نا وہ گفتگو کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہیں جی جیسے ایک باغبان کی مثال لے لیجئے کیا ایک باغبان کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے بیج بویا اور پھر ایک کتابچہ کھول کر بیٹھ گیا کہ اچھا اس میں لکھا ہے کہ ہر چوبیس گھنٹے بعد پانی دینا ہے اور مہینے بعد کھاد ڈالنی ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ کبھی کوئی سرسبز باغ نہیں اگا سکے گا پودے تو مشینیں نہیں ہیں نا کیا آپ نے ان میں ایک مخصوص وقت پر ایندھن ڈالنا ہے بالکل مصنف واضح کرتے ہیں کہ ایک حقیقی باغبان مٹی کی نمی کو روزانہ پرکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آج دھوپ تیز ہے یا بادل چھائے ہوئے ہیں وہ ہوا کی شدت اور پتوں کی رنگت سے بھی اندازہ لگاتا ہے کہ پودے کو کس چیز کی ضرورت ہے جی ہو سکتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہو کہ آج پانی دینا ہے لیکن باغبان مٹی کو چھو کر محسوس کرتا ہے کہ ابھی نمی باقی ہے اور مزید پانی جڑوں کو گلا دے گا یعنی وہ ہر پودے کے انفرادی مزاج کو سمجھتا ہے اور یہی مشاہدہ اسے ایک عام مزدور سے الگ کر کے ایک ماہر باغبان بناتا ہے اور یہی مشاہدے کی طاقت جب ہم انسانوں پر لاگو کرتے ہیں تو طبیب یعنی ڈاکٹر کی مثال سامنے آتی ہے او یہ تو آج کل کے دور میں بہت ہی متعلقہ بات ہے آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انسان کلینک جاتا ہے ٹیسٹ رپورٹس کی ایک لمبی چوڑی فائل میز پر رکھی جاتی ہے اور اس میں لکھی ہوئی علامات کے مطابق نسخہ لکھ دیا جاتا ہے بالکل مشینوں والا حساب کتاب ہے لیکن مصنف کے مطابق ایک ماہر طبیب صرف لیبورٹری رپورٹس یا کتابی علامات کی فہرست کا محتاج نہیں ہوتا جی یہ ایک بہت اہم پہلو ہے ایک ماہر طبیب مریض کا علاج صرف آدات و شمار کے مطابق نہیں کرتا وہ مریض کے چہرے کی زردی دیکھتا ہے آنکھوں کی چمک یا بے نوری کو نوٹ کرتا ہے اور مریض جب بات کرتا ہے تو اس کی آواز کی لرزش بھی تو بہت کچھ بتاتی ہے نا بالکل اور نبز کے اتار چڑھاؤ سے اصل مرض کا سراغ لگاتا ہے جو ڈاکٹر صرف کتابی علامات پر چلے گا وہ بیماری کو تو شاید دبا دے لیکن وہ اس انسان کے پورے وجود کو لاحق جو حقیقی تکلیف ہے اسے نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ ہر انسان کا جسم اس کی قوت مدافعت اور اس کی نفسیات مختلف ہوتی ہے اگر ہم سب انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں گے تو وہ علاج کم اور اذیت زیادہ بن جائے گا بہت خوبصورت بات کہی آپ نے اور اسی انسانی پہلو کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف نے تعلیم کے شعبے سے ایک ایسی مثال دی ہے جو میری نظر میں شاید ہمارے معاشرے کا سب سے حساس موضوع ہے وہ معلم حقیقی والی مثال جی ایک معلم حقیقی یا سچے استاد کا کردار ہم اکثر استاد کا مطلب وہ شخص لیتے ہیں جو کلاس میں آئے نصاب کی کتاب کھولے بورڈ پر کچھ لکھے بچوں سے کہے کہ اسے یاد کر لو اور پھر امتحان لے لے بالکل ایک انفارمیشن مشین سمجھ لیا ہم نے استاد کو لیکن مضمون میں اس سطحی سوچ کو بالکل رد کیا گیا ہے اور یہاں آ کر میں سمجھتا ہوں ذہن کے وہ بند کباڑ کھلتے ہیں جن پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا مصنف نے یہ واضح کیا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد محض معلومات کی ایک دماغ سے دوسرے دماغ تک منتقلی نہیں ہے وہ تو انٹرنیٹ بھی کر لیتا ہے جی بالکل اگر صرف معلومات ہی منتقل کرنی ہوں تو وہ کام تو آج کل انٹرنیٹ اور کتابیں بہت بہتر انداز میں کر رہی ہیں ایک سچے معلم کا اصل ہدف تو انسان کی تعمیر ہے کیا بات ہے اور یہ تعمیر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک استاد اپنے شاگردوں کے ذہنی رجحان اور ان کے احساسات کا ادراک نہ رکھتا ہو جی ایک ماہر استاد تو کلاس میں بیٹھے بچوں کے چہروں کی طرف دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے کہ کون سا طالب علم بات کی گہرائی تک پہنچ گیا ہے اور کون صرف ڈر کے مارے یا لحاظ میں ہامے سر ہلا رہا ہے بالکل یہ جو آہا لمحہ ہوتا ہے نا سیکھنے کا وہ استاد چہرے سے پڑھ لیتا ہے یہ کتنا زبردست نقطہ ہے کہ استاد کو صرف کتاب نہیں پڑھنی اسے شاگرد کا چہرہ اور ذہن بھی پڑھنا ہے جو استاد صرف اپنا نصاب ختم کروانے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے بیٹھے ہوئے ذہنوں کا مزاج کیا ہے وہ دراصل اپنا اصل مقصد ہی کھو دیتا ہے صحیح بات ہے وہ بغیر بتائے اپنے شاگرد کے اندر چھپے ہوئے خوف اس کی جھجک یا اس کی کسی انوکھی صلاحیت کو بھانپ لیتا ہے اور پھر اسی مزاج کے مطابق اس کی رہنمائی کرتا ہے اور یہیں سے نا یہ مضمون پیشہ ورانہ مہارتوں اور مشاہدے کی دنیا سے نکل کر ایک بہت ہی بڑے اور وسیع کینوس پر پھیل جاتا ہے جی اور وہ کینوس الہامی رہنمائی کا ہے بالکل مصنف اس سارے فلسفے کو الہامی رہنمائی قیادت اور کسی بڑے مقصد یا مشن کی کامیابی کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یقین جانے جب ہم اس زاویے سے سوچتے ہیں تو دین اور رہنمائی کا ایک بالکل نیا رخ سامنے آتا ہے میں بتاتا ہوں مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ مزاج کو سمجھنے اور خود سے فیصلہ کرنے کا جو اصول ہے یہ دین کی خدمت اور قیادت پر بھی منو ان لاگو ہوتا ہے ان میں بار بار یہ سدائیں سنائی دیتی ہے نا افلا تاقلون جس کا مطلب ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور افلا یا تدبرون یعنی کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مکمل ضابطۂ حیات آ گیا ہے الہامی احکامات مل گئے ہیں تو پھر بار بار عقل استعمال کرنے اور غور و فکر کرنے پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے بہت گہری بات ہے عام تاثر تو یہی ہے نا ہمارے ہاں کہ جب وہی آ گئی تو بس اب انسان کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں صرف آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے اور یہی تو مطلب وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے اس مضمون نے بہت خوبصورتی سے توڑا ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ الہامی احکامات کے آ جانے کے بعد عقل کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بالکل نہیں ہے مصنف کہتے ہیں کہ وہی کا مقصد انسان کو سوچنے سے روکنا نہیں ہے اور نہ ہی ان قرآن آیات کا یہ مطلب ہے کہ وہی میں کوئی کمی رہ گئی ہے صحیح بلکہ اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہی انسان کی سوئی ہوئی عقل کو بیدار کرنے آئی ہے وہی اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ انسان اپنی عقل کے دروازے بند کر لے بلکہ اس لیے آئی ہے تاکہ انسان کا زاویہ نگاہ وسیع ہو یعنی وہ کائنات کو خود دیکھے حالات کو سمجھے اور صحیح فیصلے کرنے کے قابل ہو سکے جی وہی دراصل انسان کے اندر چھپے ہوئے اسی شعور کو جلا بخشتی ہے تاکہ وہ حق اور باطل اور وقت کے تقاضوں کے درمیان فرق کر سکے اور اسی شعور اور فہم کو بیدار کرنے کے لیے کائنات کے نظام میں اور الہامی کتابوں میں ایک خاص طریقہ کار بھی تو اپنایا گیا ہے نا مضمون میں بڑی شاندار بات کی گئی ہے استعاروں کی زبان کے حوالے سے جی جی استعارے والی بات خدا نے اس دنیا کے نظام کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ تمام حقائق کو بالکل سیدھے اور کھلے الفاظ میں بیان کر کے بات کو ختم نہیں کر دیا بلکہ بعض حقائق کو اشاروں میں رکھا ہے بعض کو کنایوں میں اور بعض کو فطرت کے پردے میں چھپا دیا ہے بالکل تاکہ ہم خود کھوجیں اس کی بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ جیسے امام یا رہبر کا ذکر مختلف استعاروں میں ملتا ہے کبھی انہیں اندھیرے میں روشنی دینے والا چراغ کہا گیا ہے کبھی آسمان کا سورج کبھی بھٹکتے ہوں کو راستہ دکھانے والا گلا بان اور کبھی طوفانوں میں گھری کشتی کا نوخدا تو یہ استعارے کوئی عام سجاوٹ کے الفاظ تو نہیں ہے بالکل نہیں یہ استعارے دراصل انسان کی سوچنے کی صلاحیت کے لیے ایک دعوت ہیں یہ ہمیں ظاہر اور باطن کے فرق کو سمجھنے کی طرف لے جاتے ہیں صحیح جو انسان صرف ظاہر پہ رک جاتا ہے مطلب جو صرف الفاظ کے لغوی معنی پر ہی کھڑا رہتا ہے وہ کبھی حقیقت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہاں وہ بس لفظوں میں ہی الجھا رہے گا جی ان اشاروں کا مقصد یہ ہے کہ انسان محض ظاہری الفاظ کے خول میں قید نہ رہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر باطن کے معنی میں جھانکنے کی کوشش کریں مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ رہبر ایک سورج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود سمجھنا ہے کہ سورج کی روشنی میں ہمیں اپنا راستہ کیسے تلاش کرنا ہے سورج ہمیں ہمیں پکڑ کر منزل تک تو نہیں نہیں لے جاتا نا بالکل وہ روشنی دیتا ہے ہے چلنا خود ہوتا کیا کمال کی کی بات آپ نے چلنا ہمیں خود ہوتا ہے اگر ہم اس تصور کو کسی بھی بڑی تحریک مشن یا قیادت کے تناظر میں دیکھیں تو حالات بالکل واضح ہو جاتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر قدم پر کسی نئی اور تفصیلی ہدایت کے منتظر رہتے ہیں ہم بالکل انہیں ہر کام کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے کسی لکھی ہوئی چٹ یا کسی لیڈر کے واضح اعلان کا انتظار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے تیز دھارے میں تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں جو لوگ اپنا شعور استعمال نہیں کرتے جو حالات کے تیور نہیں پڑھ سکتے وہ کسی بھی تحریک میں بوجھ بن جاتے ہیں بالکل بوجھ ہی بنتے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جو خود شعور سے کام لیتے ہیں جو حالات کے مزاج کو بھانپ کر وقت پر فیصلے کرتے ہیں جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت ان کے رہبر کی منشا کیا ہے حالانکہ رہبر نے سری الفاظ میں کچھ نہ بھی کہا ہو جی یہی تو کمال ہے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں یعنی کوئی بھی کارواں یا کوئی بھی مشن اس لیے کامیاب نہیں ہوتا کہ ان کے پاس دس ہزار صفحات پر مشتمل کوئی تفصیلی کتابچہ موجود ہے جی نہیں اصل کامیابی تو اس بات میں پنہان ہے کہ اس کارواں میں شامل افراد کے اندر چیزوں کو خود سمجھنے اور حالات کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت کتنی مضبوط ہے وہ حالات کی نزاکت کو اور وقت کی پکار کو بتائے بغیر سمجھ جائیں بالکل اور مصنف نے اس پوری بحث کا جو نچوڑ پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو افراد قدم قدم پر ہر بات پوچھنے کے محتاج ہوتے ہیں جنہیں ہر کام کے لیے انگلی پکڑ کر چلانا پڑتا ہے وہ رہنمائی کرنے والوں کے لیے سہولت کے بجائے ایک آزمائش بن جاتے ہیں صحیح بات ہے لیکن وہ افراد جو خاموشی کی زبان کو بھی سمجھے جو اشاروں سے منزل کا تعین کر لیں وہی لوگ دراصل اندھیروں میں رہنمائی کے چراغ بنتے ہیں تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیں ہمیشہ انہی لوگوں کے نام زندہ اور باقی رہتے ہیں جنہوں نے خود راستہ پہچاننے کا ہنر سیکھا نہ کہ ان کے جو ہر موڑ پر کھڑے ہو کر کسی اشارے یا ہدایت کے منتظر رہے بالکل ایسا ہی ہے اس ساری شاندار گفتگو اور اس گہرے تجزیے کو اگر ہم سمیٹیں اور اس علم کو اپنے سننے والوں کی روزمرہ کی عملی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کریں تو ایک بات بالکل شفاف پانی کی طرح سامنے آتی ہے وہ کیا وہ یہ کہ کامیابی کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول یہی ہے کہ انسان اپنے اندر بصیرت کی آنکھ کو روشن کرے چاہے ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے ہم گھر چلا رہے ہوں کسی دفتر میں کام کر رہے ہوں کسی کی رہنمائی کر رہے ہوں یا کسی کے زیر سایہ کام کر رہے ہوں جی حالات کا مزاج سمجھ کر فیصلے لینے کا ہنر ہی ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے بالکل جو بتائے بغیر جان لے جو لکھی ہوئی تحریر کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے کو پڑھ لے قدرت بھی اسی انسان کو زندگی کے سفر میں آگے بڑھاتی ہے بے شک اور یہ وہ ہنر ہے جو رات و رات نہیں آتا یہ مشاہدے غور و فکر اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے سچا تعلق قائم کرنے سے پیدا ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو انسانوں کو اور حالات کو ان کے اصل مزاج کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور ان کے مطابق حکمت عملی بناتے ہیں تو ہمارے فیصلوں میں ایک پختگی اور روح آ جاتی ہے یہ نشست واقعی ہماری سوچ کو ایک نیا زاویہ دینے والی تھی اب بالکل آخر میں اس ساری گفتگو کی روشنی میں ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جس پر غور کرنا آج کے اس تیز ترین دور میں انتہائی ضروری ہو گیا ہے جی فرمائیے آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ باٹس اور جدید الگوریدمس کا راج ہے یہ ٹیکنالوجی ہمیں ہر چیز کی بنی بنائی فہرستیں دے رہی ہے ہم نے کیا کھانا ہے کیسے ورزش کرنی ہے کیا پہننا ہے یہاں تک کہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے بالکل ہم نے سب کچھ مشینوں کے حوالے کر دیا ہے جی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کے فیصلے ہم نے ان کے حوالے کر دیے ہیں تو ہمارے سننے والوں کے لیے میرا یہ سوال ہے کہ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے گا کیا ہم اس ٹیکنالوجی کی دی ہوئی بے تحاشا سہولتوں اور آرام طلبی کا شکار ہو کر اپنی وہ پیدائشی اور خدا داد بصیرت تو نہیں کھوتے جا رہے یہ بہت گہرا سوال ہے وہ حالات کو خود محسوس کر کے فیصلہ کرنے کی طاقت کہیں ان مشینوں اور بنی بنائی فہرستوں پر انحصار کرتے کرتے ہمارے اپنے اندر کا وہ شعور وہ سمجھائے بغیر سمجھنے کا ہنر زنگ آلود تو نہیں ہو رہا کیا ہم انسان سے واپس ایک مشینی پرزہ تو نہیں بنتے جا رہے یہ وہ اہم ترین سوال ہے جسے آج ہم آپ سب کی سوچ کے حوالے کر رہے ہیں اس پر ضرور غور کیجیے گا آج کی اس علمی نشاط میں بس اتنا ہی اللہ